سور یاسین نے ترجمہ شمع خدمت میر رحیم صاحب خواہشہ چی وہ کے ساتھیاں پیش کرنا گوا گائیں وہاں گائیں قاری طارق مقبول صاحب ترجمہ کن گائیں اجاز علی عاجز بزبان اردو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من پناہ لوٹیں اللہ کر رہا چا شیطان مردود اچھی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یاسین یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہو مستقیم سیدھے رستے پر ہو تنزیل العزیز الرحیم یہ اللہ غالب اور مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرائے گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لقد حق القول على أكثرهم اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں ٹوک ڈال رکھے ہیں اور وہ توڑیوں تک پسے ہوئے ہیں اور ان کے سر الل رہے ہیں وجہ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا اور اب یہ نہیں دیکھ سکتے وَسَوَا کو نصیحت کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے میں تم درمنی ترجم بلوشی روپ مب سے رچوں کر تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرے جو اللہ سے غائبانہ ڈرے اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سناؤ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بیچ چکے اور ان کے پیچھے رہ گئے ہم ان سب کو محفوظ کیے ہوئے ہیں آپ ان لوگوں سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کریں جب ان کے پاس آئے پیغمبر إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم فقالوا إنا إليكم مرسلون यानी जब हमने उनकी तरफ दो पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको जुटला दिया پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں شيء ان انتم الا تكذبون وہ لوگ بولے کہ تم کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے انسان آدمی ہو اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو قالوا ربنا يعلم انہوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں وما ہماری ذمہ داری تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس منا عذاب کم وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا پالو تو انہوں نے کہا یعنی پیغمبروں نے کہ تمہاری نحوس تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے تم کو نصیحت کی گئی بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو وجہ أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو ان کی اتباع کرو اتبعو من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون اتباع کرو ایسے لوگوں کی جو تم سے سلا نہیں مانگتے اور سیدھے راستے پر ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے أَأَتَّقِدُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانِ اگر میں ایسا کروں تب تو میں کلم کلا گمراہی میں مبتلا ہو گیا انی آمنت بربکم فاسمعون میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں تم سب میری بات سن لو قیل دخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون حکم ہوا کہ بحث میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو خبر ہوتی بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین کاش میری قوم کو اس بات کی خبر ہو کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے وہ تو بس صرف ایک آگ کا چنگاڑ تھا تو اس سے ناگہان سب بج کر رہ گئے یعنی مر گئے یا علی العباد ما تستہزئون ہائے افسوس بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے وہ مذاق اڑاتے ہیں الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں اور اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ لوگ ان کے کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے مما تنبت الأرض مما پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے جوڑے بنا دیے اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ اللہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ گڑتے گڑتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے فَلَكٍ سوئلیک تو سورج کو یہ گنجائش ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بری ہوئی کشتی میں سوار کیا وَخَلَقْنَا اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے رہتے اور اگر ہم چاہیں تو انہی سواریوں میں ان کو غرق کر دیں پھر نہ ان کو کوئی فریاد رس ہو نہ کوئی رہائی ملے نہ کوئی بچا سکے متن سب ہماری طرف سے رحمت ہے مگر ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے جو تمہارے پیچھے جو کچھ کر رہے ہو ڈرو اس سے تاکہ تم پر رام کیا جائے وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَتِ پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالَ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو سری غلطی میں ہو وَيَقُولُونَ هَذَا الْوَعْدُ إِن صَادِقِينَ اور کہتے ہیں اچھا اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا مَا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون یہ تو ایک چنگاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جگڑ رہے ہوں گے آپ پکڑے گی فلا يستطيعون ولا الى اهلهم يرجعون جب وہ عذاب ان کو پکڑے پھر نہ تو یہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے اور جس وقت سور پونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے قَالُوا يَا کہنے لگیں گے ہے ہماری بربادی کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے جگا دیا یہ وہی یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا پیغمبروں نے سچ کہا تھا ان كانت هم جميع لدينا محضرون یہ تو صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہو جائیں گے تو اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے فاکہون جنت والے لوگ اس دن عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے لہم فیہا وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا سلام قولا من الرحیم پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا او گناہ گارو تم آج الگ ہو جاؤ کی اولاد کیا ہم نے تم سے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا کہ وہ تمہارا کلم کلا دشمن ہے وَأَنِ عبدونِ هذا کیا ہم نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ خاص میرے رب کی عبادت کرو کہ سیدھا راستہ یہی ہے تو اس شیطان نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تو کیا تم کو سمجھ نہیں یہی وہ جہنم میں جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی اسلو الما تم تک پس تم لوگ کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے میں آج اس میں داخل ہو جاؤ نختم سنگ کے دن ہم مہر لگائیں گے ان کے منہ پر اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں جو کچھ یہ کرتے تھے وَلَوْ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹھا کر یعنی اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے وَمَن نُعَمِّرْهُ ناقصه في الخلق أفلا يعقلون اور جس کو ہم لمبی بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندا کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ ان کو یہ زیب دیتا ہے نہ ان کا شایا نشان ہے یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن جو حکمت سے بھرا ہوا ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا طلبگار ہو راستہ دکھائے اور کافروں پر بات حجت پوری ہو جائے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا میں سے ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے تو انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے لا يستطيعون نصرهم مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں آپ کو غمناک نہ کر دیں میرے پیغمبر یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ جگڑالو تڑاک پڑاک جگڑنے لگا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو پھر دوبارہ کون زندہ کرے گا قل اول مرة وهو بكل خلق عليم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے فإذا وہی پیدا کرے گا جس نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے رہتے ہو علی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر سے ویسے ہی دوبارہ پیدا کر دے ہاں کیوں نہیں اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ذات ہے انما کی شان یہ کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے فَصُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے صدق اللہ راست گشت اللہ کے چونے زبردستیں پرور دگاریں ذاتیت